اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے